میں جا کے گزارش کر دیجیے تو جہاں میں بھی کوئی پودا کا راستہ مل جائے گا اچھا بات تو سمجھ کی کہہ رہا ہے جا کے کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ تبارک مطالعہ اب جب وہاں پہنچے اللہ تبارک مطالعہ سے ہم کرام ہوئے تو آپ کی گئی کیا کچھ باتیں ہوئی بھول گیا موسا سارا ابلیس کی بات جب چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ بس کسی نے کوئی پیغام دیا تھا تمہیں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کسی نے کوئی پیغام دیا تھا تو کر دیا جی میں بھول گیا اور اصل میں وہ بیچ ملا تھا اور بڑا پریشان تھا رو رہا تھا اور ظاہر کر رہا تھا جب تو ہمارے واسطے بھی راستہ نکل آئے ہے تو اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ آپ رحم کریم ہے ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں وہ اگر توبہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم نے سب کہا کہ کا دروازہ بند ہے ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں اس سے کہہ دو کہ توبہ تیری قبول ہو جائے گی باقی یہ کر کہ اس وقت ہم نے تج سے کہا تھا کہ آرم اسلام کو سجدہ کر لے تو معاملہ اب بھی آسان ہے خبر بنی ان کی ان کے قبر پہ جا کے سجدہ کر لے تو معاف کر دیں موسا اسلام نے غائب ہوئی تو معاملہ بڑا آسان ہوگا واپس جا کے کہیں پھر ملا یہ سمجھا کہ کیا ہوا بس تیرے معاملے میں تو بڑا آسان راستہ بتا دیا اس سے غلطی ہوئی تھی تو میں نے پیسہ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جا کے چار کو سبست کر لیں معاف ہو جائے گا کہنے لگے میں نے اس کے زندے کو تو کیا نہیں مردے کو کیسے کروں تو اس زندے کو زندہ میں تو کیا نہیں اسے جا کے سب کو کیسے کروں بس وہ پھر الٹی ہو تو گناہ کی خاصیت یہ ہے جو انسان کی عقل کو وغیرہ کر دیتا ہے مت ماری جاتی ہے صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی آج دیکھو نظر دبا کے دیکھو جن گناہوں کو قرآن نے حدیث نے حتم کھلے الفاظ میں بغیر کسی عباد اور اجمال کے حرام قرار دے دیا کیا دیا کیا اللہ بچائے جو جو لوگ کے غفلت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو وہ ان سے جا کے کہو کہ جی یہ حرام ہے اور اس کی تعمیل ہے اس کے خلاف عقلی دلائل تو کیا کہہ رہا ہے اس میں تو بڑا فائدہ ہے اس میں تو بڑا فلاں مسئلہ ہے کیوں حرام قرار دیا گیا اس کی حکمت کیا ہے اس کی مسئلہ کیا ہے یہ تعمیل شروع کرتی اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ بھائی تم خدا ہو کر آئے ہو اس دنیا میں یا بندے بن کے آئے ہو اگر بندے بن کے آئے ہو تو تم اس اپنے ملازم کی کوئی چوکری تیار کرو جس کو تم نے ملازم رکھا ہوا ہے ایک چپراسی ایک ملازم تم نے رکھا ہے کس گھر میں سودا سلب لانے کے لیے سب کرو اور اس نے تم نے اس ملازم سے کہا کہ بھائی اتنے پیسے کی فلاں چیز لیا زیادہ آپ بول رہے ہیں آپ پوچھا جی پہلے مجھے وجہ بتاؤ کہ یہ سارا مجھ سے کیوں منگوایا جا رہا ہے اس کی مقدار میں کیوں منگوایا جا رہا ہے پہلے مجھے اس کی حکمت بتاؤ مسلح بتاؤ کہ یہ سارا جو آپ منگوا رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے یہ بزرگ خرچی کرنے کی کیا ضرورت اگر وہ آپ سے یہ ارے اور کہے پہلے پہلے مجھے وجہ بتاؤ حکمت بتاؤ اور مسلح بتاؤ تو وہ ملازم اس علاقے کا کام پکڑ کے اس کو باہر نکال دیں کیونکہ یہ ہی نہیں پہنچتا کہ یہ پوچھے کہ بھائی کیوں منگوا رہے ہیں کیونکہ ملازم اس کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ جس جو کام کہا جائے وہ کرے توڑ میں آئے تو کرے نہ میں آئے تو کرے یہ ہے ملازم کی بات اور یہ دل میں یہ باتیں نکالنا جیسا پہلے مجھے وجہ بتاؤ کہ یہ ملازم کا منصب نہیں اس کا کام نہیں ایک ملازم جو تم نے آٹھ گھنٹے کے لیے رکھا تمہارا غلام نہیں ہے تم نے اس کو پیدا نہیں کیا بندہ نہیں ہے تمہارا میں تمہارا طرفہ ملازم ہے وہ اگر تم سے حکمت اور مسئلہ معلوم کرے وہ گوارا نہیں کہتے حکمت مسئلہ معلوم کرنے والا ماننے والا یہ ملازم رہنے کے لائق نہیں لیکن تم بندے ہو ملازم نہیں غلام نہیں بندے ہو اللہ کے اس نے تم کو پیدا کیا ہے کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ اگر کہتا ہے کہ بڑا کام کرو تم بتاؤ کہ کیوں کہ تو یہ حکمت اور مسلحت کا مطالبہ ہر حکم شری کے ساتھ یہ اتنی ہی بڑی حماقت ہے تو وہ بڑا بھی حماقت کر رہا ہے جبکہ اس سے بدتر حماقت تو پھر بھی تم بھی انسان وہ بھی انسان وہ بھی آکر رکھتا ہے تم بھی آکر رکھتے ہو تمہاری اور اس کی عقل برابر ہے لیکن اللہ کے دلالو کی حکمت ہے اور مسئلہ ہیں کہاں اب تمہاری چھوٹی تھی یہ ننگی کا دونوں میں کوئی نسبت نہیں اس میں مطالبہ کریں لیکن جب کبھی اللہ کا حکم لے جا کر بیان کیا جائے ان کے سامنے لوگوں کے سامنے تو جواب میں کیوں خراب ہے کیا وجہ ہے کیا وجہ بتاؤ تھوڑا بتاؤ حکمت بتاؤ جب تک نہیں بتاؤ نہیں کریں گے یہ کیا ہوا عقل کریں ہو ہو نے گناہوں کی کثرت نے عقل کو اولہ کر دیا مت الٹی کر مجھے اپنے ہمارے شہر حضرت ڈاکٹر صاحب اللہ صدر نے ایک واقعہ سنایا تھا بڑے بڑی عبرت کا بڑا وقت ہوا فرما دیتے کہ محمود غزنوی مشہور فاتح اور سربراہ اس کا غلام تھا ایاز بہت مشہور ہے ایاز غلام تھا اور بڑا چہیتا غلام بڑا لاڈلا غلام تو لوگ کیونکہ وہ غلام الغطی کا چہیتا تھا لہٰذا لوگ کام کر رہے بھائی یہ تو بہت منہ چڑھا ہے اور غلام غصری اس کو بہت تبدیل ہے دوسرے لوگوں پر بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے امیر ان کی بات اتنی نہیں مانتا تھا جتنی ایاز کی مانتا تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس کو یہ دکھانا چاہ رہا محمود غزنوی کے آیا میں اور تم میں کیا فرق ہے تو ایک مرتبہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بہت قیمتی ایک وہ ہیرا کہیں سے تو میں آیا بہت قیمتی ہیرا وہ لاتے بہت خوبصورت شاندار ہیرا اور خیر ہیرے کا کوئی جام یا گلاس وغیرہ بنا ہوا تھا بہت خوبصورت تو جب سب جمع ہو گئے دربار میں وزیر سب لوگوں کو دکھایا بھائی یہ ہیرا آیا ہے تو وزیر اعظم کو بلایا اس سے کہا یہ ہیرا دیکھا ودیا تو ہر کو زمین بردار کے پڑک کے توڑ مجھ کیا کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کہ جہاں بڑا یہ اس کا قیمتی ہیرا ہے اور اس کا کو ہے یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے آپ کے پاس ایک یادگار تحفہ کہیں سے آیا ہے ویسے بھی قیمتی بہت ہے اس کو سر آپ کی رکھنا چاہیے میں کرتا ہوں کہ اس کو سوکھا تو ہے ڈاکٹر جائے دوسرے ڈوز کو بنایا تو گھوم کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ میں میری عمر نہیں ہوتی یہ بہت قیمتی چیز ہے اس کو لاگو ہے چار پانچ آدمیوں کو بلا کے اچھی طریقے سے ہر ایک آدمی آگے ہو کے کھڑا کرتا آیا یہ اچھا ہی جا پڑا یہ ہیرا رکھا ہے تو اٹھا کے توڑ دو زمین پر پڑا سے آیات نے اٹھایا اٹھا کے زمین پڑا سے توڑ دیا جب توڑ دیا اور وہ ٹھیک ٹھیک ہو گیا تو میں نے کہا تھا ایاز کو اس لیے اس بڑے بڑے صاحبان عقل بڑے بڑے عمارا گزارا یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا گیا جنہوں نے اس کو نہیں توڑنے کی ہمت کی یہ پاگل تھے سب اور اٹھا کے توڑ دیا کیوں توڑا تو پہلے تو ایاز نے کھڑے ہو کر کہا جہاں پڑا غلطی ہوگی پہ ساتھ تو یہ غلطی ہوگی توڑا کیوں اس طرح پہ بس میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو ہیرا ہے اس کی جو بھی کوئی قیمت ہو یہ ٹوٹ جائے تو اتنی بری بات نہیں لیکن آپ کا حکم جو ہے وہ بھی ٹوٹنا چاہیے تو اس واسطے میں آپ کے حکم کی تو اس ہیرے سے زیادہ قدر و قیمت سمجھتے ہوئے یہ سوچا کہ حکم ٹوٹنا زیادہ بری بات ہے اور اس سے جائے تو اس وقت محمود نے اپنے دوسرے وزرا سے کہا کہ دیکھو یہ پاس ہے تم میں اور کہ تمہارے سامنے اگر حکم دیا جائے تو اس کے اندر حکمتیں اور مسئلہ تلاش کرتے ہو اور یہ جو ہے یہ تو حکم کا بدلا ہے جو اس سے کہا جائے وہ کرے اس کے آگے حکمت اور مسئلہ کوئی کرتے ہو تو بھائی محمود گردوی کیا حقیقت رہتے ہیں اس کی اندر بھی اور ایاز وزیروں کی ویوستھا محدود لیکن یہ مقام گرانے کا حاصل ہے صرف اس ذات جل والا کو کہ جس نے سارے انسان کو ساری کائنات کو پیدا کیا کہ جیر ٹوٹ جائے دل ٹوٹ جائے انسان کے جذبات ٹوٹ جائیں خیالات اور خواہشات ٹوٹ جائیں لیکن اس کا حکم نہ ٹوٹے یہ ہے یہ مقام ذرا پیتا صرف اللہ جل جلالہ کو حاصل تو اس میں حکمت مانگنا اس میں مسئلہ طلب کرنا اس میں وجہ تلاش کرنا یہ نادانی کی بات ہے اور یہ عقلیں اسی طرح عدی کر دیتے ہیں گناہ جتنے گناہ کرو وہ عقل عدی ہوتی چلی جائے گی مت الٹی ہوتی چلی جائے گی پھر آپ کے آدمی بڑھتے چلے جائے یہ کتنا بساد جو بڑھتا ہے یہ کیا ہے اپنے عدی ہو گئی مت الٹی ہو گئی اس کے نتیجے میں یہ فساد کھڑے ہوئے ہیں یہ کتنے پھیل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بتایا پھر ہم سے بچائے یہ عقلوں کے خراب ہونے کا نتیجہ ہے جو گر ہو آ گیا تھا جس کو اللہ کر کے اس کو ہدایت کرنے والا کو نہیں تو گناہ کی نوشت یہ ہے کہ انسان کی خراب ہو آج ذرا کا توبہ کر کے دیکھو ذرا توبہ کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ وطالعہ کے حضور اور گناہوں کے ذرا سا کچھ دیر کے لیے صحیح تجربہ کر کے گناہوں کے بچ کر دیکھو چند پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا نور اور کیا برکت حاصل ہوتی ہے اور کس طرح حاصل کر کر نئی نئی باتیں آتی ہیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی فرماتا ہے ان سب ہے خبر لکم فرقان کہ جب اللہ سے ڈرو گے یعنی اللہ کے حرام کے ہوئے معاشی سے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایک کانٹا پیدا کر دیں گے حق اور باطل کے درمیان کمیز کرنے والا جو بات یہ کر بتا دے گا کہ یہاں کا یہ بات ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے وہ بھی غلط ہے تو یہ آج تو کام ختم ہو گیا مٹ گیا وہ آپ کو واقعی کی تمیز مل گئی اس واسطے کے گنا کر کر کے آپ نے اپنی اصلیں خراب کر اللہ بچائے یہ چوتھا نقصان اور پھر پانچواں نقصان یہ کہ گنا اس کی اصل سزا جو کچھ ہے وہ تو وہاں ہے آ کر اللہ تعالیٰ اور مسلمان کو سے محفوظ رہنا وہاں ہے لیکن اس دنیا کے اندر بھی ان گناہوں کی نحوس ہے انسان کے زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے علامہ اضافے کے خراب ہونے سے اور ضرورتیں آتی ہیں میں آتا ہے کہ اگر آدمی جب زکات دینا لوگ بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں کم کر دیتے ہیں یہ فرمایا کہ جب لوگ لوگوں میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ دوبارہ بتایا ان کو ایسے ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جو ان کے آبا اجداد میں کبھی سنی بھی نہیں یہ نبی تھی مدیا گیس کہ جب بدکاری پھیلتی ہے تو ہاتھی ہریاانی بدکاری جب کسی سے اگر پھیلتی ہے تو ان کو ایسی ڈیجی فال سنانا آپ کو حدیث کے الفاظ ہے اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جو ان کے اباؤ اجداد میں کبھی سنی بھی نہیں تھی کیسی کوئی بیماری ہوتی ہے نام کے نہیں سنا تھا یہ حدیث پر سن لو اور ایڈس کو دیکھ لو جس سے ساری دنیا کے اندر ایک طوفان کرتا ہے یہ میں سروگار سال چودہ سو سال پہلے بتا رہے کیسے کی بیماریاں میں اکترا ہو گئی تو ہر گناہ کے کچھ خراص ہوتے ہیں آپ کو ملتی ہے وہ تو ملے گی لیکن ہر گناہ کے کچھ حادثے دنیا کے اندر آتے ہیں اور اس ان خادثوں کا مظاہرہ اس دنیا کے اندر ہی ہو جاتا ہے اور آپ آنکھوں سے اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں شامت اعمال جس کو کہتے ہیں وہ تاریخ ہوتی ہے اب یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں ایک زمانہ ایسا آ جائے گا لفظ آپ جس کے یہاں کہ یکسر الحج قتل و غارت گری کی کثرت ہو اور لفظ یہ بڑھ رہا ہے یہ سر کہ آدمی مرے گا اور اس کو کو اس اس کے برسا کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں مارا اور کس نے مارا اور کیوں مارا بھائی پہلے کہیں قبل ہوا کرتے تھے تو بھائی دشمنی ہے اس دشمنی کے اسے مان دیا ابھی اس میں سرکار نے فرمایا کہ وہ ایسے قدر ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں چلے گا کس نے مارا اور کیوں مارا کس وجہ سے مارا اس کا قصور کیا تھا یا ایسے کوئی دشمنی تھی کیا تھا یہ بات گئے یہ حدیث پڑھ لو اور اپنے سامنے کے حالات دیکھ لو کس طرح مر رہے لوگ وہ یہی سوچ کر کسی کو کسی کو کیوں مارا کیوں مارا یہ کوئی بتا سکتا ہے کیوں بنا آج جو ان انفظارات کے اندر لوگ مر رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیوں مرا اور اس کو کیوں مارا کسی نے تو کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں ایسا ایسا ہوتا ہے علیہ وسلم نے یہ بات کے آج کے حالات دیکھ کر حساب کرنا یہ سب کیوں ہوگا یہ سب شامت آمارے فامال شامت گناہ گناہوں کی کثرت یہ پیدا کرتی تو آج ہزار تصویریں آپ کر رہے ہیں بلکہ اس کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے اس کا کوئی تصویر مذاکرات ہونی چاہیے تھوڑا ہونا چاہیے یہ سب تصویریں آپ کی جگہ پر کر رہے ہیں لیکن یہ پتا نہیں کہ حقیقت میں اس کا سبب گناہوں کا پھیل جائے اور اس سے کے گنا پھیل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ بچائے یہ آمار یہ سورت تو اس کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اگر صحیح سلیم عطا فرمائے تو پہلا کام یہ کرے کہ دعا کرے اللہ تبارک مطالعہ کو حضور اپنی شامت عمار کو بنا مانگے اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے تو آئی دیا گیا ہماری شامت عمار دور کر یہ سب مفاسد ہیں گناہوں کے کہ جو دنیا کے اندر انسان کے اوپر ہوتے ہیں تو اس واسطے کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی چلو ہو گیا تو ہو گیا ایسی بات نہیں اس سے اہتمام کے ساتھ بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ نقلی عبادتوں سے کہیں زیادہ ضروری ہے اللہ تو اس لیے نقلی عبادتوں کا کے معاملات میں زیادہ انتہا اچھی بات ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری بات گناہوں سے نہ ہو جائے روز ٹیلیفون گنا ہیں خواتین کے خاص طور پر آتے رہتے ہیں کہ جی فلاں چیز کی دعا بتا دیجیے فلاں چیز کی دعا بتا دیجیے فلاں چیز کی دعا بتا دیجیے ہر ایک خواتین کے ذہن میں یہ کہیں سے بیٹھ گیا ہے کہ ہر مقصد کی کوئی الگ دعا ہوتی ہے اور وہ اس کا کوئی الگ وظیفہ ہوتا ہے تو وہ ہر وقت یہ سوال پوچھتی رہتی ہے تو بھائی یہ دعائیں جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن زیادہ فکر اس کی کرو کہ گنا قبضہ رکھنا گناہوں سے بچو اپنے گھروں کو گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنی اولاد کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ وزیفے وزیفے کچھ کام کچھ کام آئیں گے ہاں یہ اس وقت کام آتے ہیں جب کہ دل میں گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو فکر ہو اور احترام بھی ہو تو اس وقت میں یہ یہ وظائف کام اس کام سے آتے ہیں یہ دعائیں اور یہ اذکار یہ تصدیحات کہ یہ دل میں قبول پیدا کر وہ جو پہلے آدمی کمزور تھا بے ہمت تھا وہ ہمت پیدا کرنے میں فائدہ مند ہوتی ہے تو لیکن فکر تو ہے نہیں غفلت میں روز رہا ہے اور ساتھ میں غافل چل رہے ہیں تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو دوسرا چاہیے جو فکر پیدا کریں ہم لوگ گناہوں سے بچیں جائے جائیں ہر شخص اپنی کی زندگی کا سور کر کے کیا کیا ہم ایسے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ورزی کے خلاف ہو رہے ہیں تو ان کو جن جن کو فوراً چھوڑ سکتا ہے فوراً چھوڑے جن کو چھوڑنے کے لیے کوئی تدبیر کی ضرورت ہے اس کو تدبیر کو اختیار کرے استفار کرے توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی ترجیح اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ہم سب کو اس کی توقع ادا اگلی حدیث حضرت عائشہ اللہ کا جائے کیا ہرائ سر رضی اللہ کا يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب نکم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب یہ بھی اللہ حشرائی حضرت ہے ابل مومی رضی اللہ کا رہا وہ فرماتی ہے کہ جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ میں کسی بہت عابد عبادت گزار تاجد گزار آدمی سے آگے بڑھ جائے تو وہ اس کے لیے رابطہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے یعنی یہ جو ہم حالات بزرگوں کے پڑھتے ہیں کبھی ساری ساری رات کھڑے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اتنی حرکتیں پڑھتے ہیں اتنی تلاوت کرتے ہیں اور ڈاکٹر بناتی ہیں کہ جو سب چیز چاہے کہ میں ان کے درجے تک پہنچ جاؤں یا آگے بڑھ جاؤں تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے تو گناہوں سے محفوظ کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ جس طرح ان کو نجات ہوگی تم کو بھی ہوگی اگر وہ بھی گناہوں سے محفوظ تھے تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ان کا درجہ کچھ اونچا ہوگا اور تم تمہارا درجہ نیچے ہوگا لیکن نجات میں دونوں برابر انشاءاللہ اللہ اور اگر وہ جو کوئی عبادت گزار ہے بہت زیادہ ساتھ ساتھ گنا بھی کرتا تھا تو تم اس سے آگے بڑھ جاؤ گے اس وقت پھر تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا یہ کا اور آخری حدیث حضرت ابو سعید فری رضی اللہ تعالیٰ سے ہے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسر المنی و مسر المان و مسر الفرقی کی آفیتی یجور ثم یبجع الى آتیت وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُ ثم یبجع الى الایمان یہ عجیب ارشاد فرمایا نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسید خدیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن اور اس کے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھوڑا جو کسی کھوٹے سے بندھا ہوا کسی نے ایک رسی لمبی کر کے اور گھوڑے کو کھوٹے سے باندھ دیا تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا گھومتا بھی رہتا ہے تھوڑا بہت گھوما لیکن ایک ہاتھ پہ جا کر کھوٹا اس کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے اور ذرا سا چکر لگا کے آئے گا پھر اپنے کھوٹے کے بعد آ کر بیٹھ جائے گا تو وہ کھوٹا دو قسم کے کام کرتا ہے ایک تو اس کو ایک خاص حد سے آگے بڑھنے سے روکتا ہے اور دوسرا وہ چکر لگا کر ادھر ادھر رہتا چکر لگانے کے بعد آخر میں آئے گا اسی کھوٹے کے بعد تو فرمایا نبی شریف نے کہ مومن کا کھوٹا اس کا ایمان مومن کا کھوٹا اس کا ایمان اس ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ جائے گا ایک حد تک جائے گا بھی گمے پھرے گا بھی لیکن اس حد سے آگے وہ ایمان اب کی رسی کھینچ لے اور اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے چلا بھی تو گھر گھوم کے پھر واپس اپنے چھوٹے کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا تو گھر ہیں کہ انموکھ میں کہ مومن کا بھی یہ حال ہے کہ ایمان اس کو اگر تو گناہ کرنے نہیں دیتا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے نہیں دیتا اور اگر کبھی بھول چوک ہو گئی تو بھول چوک کے نتیجے میں پھر لوٹ کے اپنے ایمان کے ٹوٹے کے پاس اور بیٹھتا یہ مومن کی مثال ہے کیا خوبصورت مثال دی ہے نبی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہارے بتا دے سے ہم سب کو ہم سب کا یہ پھوٹا مضبوط فرمانا کہ اول تو گناہ کرنا نہ ہو اور اگر کبھی بھول چوک ہو گئی تو ملک کے نتیجے میں گھوم پھر کے پھر آپ کے اسی کوٹے میں بیٹھ جائے اور اس کا مطلب کیا کہ دیکھو انسان ہے غلطی ہوتی ہے ہو جاتی ہے اس غلطی ہو جانے کے بعد بجائے اس کے کہ اس پر سینا جو کرے اور اس پر ڈٹے اس کے بجائے اللہ تبارک مطالعہ تارا کی طرف رجوع کر کے ایمان کے تقارے سے رجوع کر کے فوراً اس کے ساتھ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا نام ہے صاف رہے گا غلطی کس سے نہیں ہوتی اس دنیا میں انسان کی طبیعت میں فریف میں بھول دیا چوک دیا غلطی دیا حدیث خدا کل لوگ سب تم میں سے ہر سب کلاکار وغیرہ سب تہین لیکن کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ کثرت سے پیدا کرنے والے مانا کہ غلطی ہوئی غلطی کے بعد فور بلا تاخیر اللہ تعالیٰ مطابق کہ حضور حاضر ہوتا ہے اس کے باغیانہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے سب کرتا ہوں اپنے حالت سے معاف کروا خیر و سکتا ہی نہ سب اور نہ آ جاؤ اور سب آتا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان شاء اللہ وہ گناہ فوراً دیتا ہے میں نے اپنے شہر اب رسول اللہ آپ صدر سے سنا کہ جب کوئی آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے اور اللہ کے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں ایک نیکیوں کو لکھنے والا اور ایک بدی کو لکھنے والا اللہ تعالیٰ دو مقرر فرما تو نیکی والا جو ہے وہ اس کا فائدہ یہ بیان کر دیا کہ جو ہی کوئی نیکی کرے فارم لکھ لو اس کی اور بدی والے کو حکم کیا ہے کہ جب کوئی بدی کرے تو کہیں نیکی والے فرشتے سے پوچھ لے تو میں لکھوں کہ نہ لکھوں اس نیکی والے کو امیر بنا دیا بدی والے کو اس سے پوچھو تو جب کوئی مومن اس سے کوئی غلطی سرد ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے تو وہ جو بدی والا فرشتہ ہے وہ پوچھتا ہے نیکی والے سے کہ لکھ وہ کہتا نہیں ابھی بت ہو سکتا ہے کہ یہ ہے اس کے ساتھ ہے تو پھر لکھنے کی ضرورت نہ پڑے تو پھر جب وہ دوبارہ کرتا ہے اور کور نہیں کرتا تو پھر پوچھتا ہے کہ لکھوں تو کہتا ہے نہیں ابھی پھر تیسری بات پوچھتا ہے لکھوں جب تین مرتبہ واقعہ پیش آ گیا اور توبہ نہیں کی تو مجبور ان سے لکھ دیا جاتا اس کے نام آیا تھا تو نبی اللہ تعالیٰ نے اتنا معاملہ آسانی کا اپنے بندوں کے لیے کر ہے کہ کی فوراً لکھی جا رہی ہے بدی کے لکھنے میں کچھ تعبل کیا جا رہا ہے کوئی توبہ کا موقع دیا جا رہا ہے تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی غلطی ہو جائے کوئی گنا سر ہو تو فوراً بلا تاخیر اس پار کرو تاکہ وہ فوراً تمہارے میں لکھا ہی نہ جائے اور یہ بھی فرمایا بزرگوں نے کہ جس زمین کے اوپر گنا کیا اسی زمین پر فوراً توبہ بھی کر لو تاکہ وہ زمین جب تمہارے گناہ کی گواہی دے آخرت میں تو تمہارے توبہ کی بھی گواہی کہ میرے سینے کے اوپر اس نے گناہ کیا تھا تو اب توبہ بھی میرے سینے پر کی تو یہ سب تعمیر ہو رہی ہے نبی یہ صلی اللہ علیہ سکتے کے خاص کی کہ ایمان مومن کا پھوٹا ہے گھوم پھر کر مومن تھوڑا سا جاتا ہے لیکن پھر لوٹ کر آ جاتا ہے اس لیے گناہ سے اب تو بچنے کا اہتمام اور فکر بغیر اہتمام اور فکر کے نہیں ہوگا اور اگر باوجود اہتمام اور فکر کے کسی مجبوری سے کسی غلطی سے کسی چوک سے سفر ہو گیا کبھی تو بلا تاخیر استفاق اور توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع یہ کرتے رہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بیڑا پار کرنا چاہوں اور یہ غفلت سب سے بڑی برا بڑا ہے کہ آدمی کو فکر نہ ہو پیار نہ ہو توجہ نہ ہو اسی میں دوری کرے اور اپنے گناہوں کو اپنے غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس وبال سے محفوظ کرنا ہے اللہ محسوس اللہ مسئلہ اللہ

ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا إلا إلا إلا ولا ولا ولا حاجة من والآخرة کام علا کا بچتا بڑا بہنا شلا کا ویتا بڑا دنیا بھی کیا ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو میں آپ ہمارے تمام چھوٹے بڑے ہر کتنے خفیہ ہر طرح کے گناہوں کو فرمانا کیا اللہ اپنے احمد سے ہمارے عمل و اخلاق کی اصلاح فرما کیا اللہ ہمیں سیدھے رات میں کرنے کی بخیک ادا کرنا کی کیافیق ادا کرنا کیا اللہ آپ نے طرف سے ایمان ادا فرمایا اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق ادا کرنا یا اللہ ہر طرح کی معافیتوں سے گنجرات سے گناہوں سے ہماری ہمارے گھر والوں احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہم بے حکمت ہمت ادا فرما بے حوصلہ ہے حوصلہ ادا فرما یا اللہ زمانے کے خراب آواز سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ آپ رحمت سے ہماری شامت احمد کو دور کرنا یا اللہ و کرم سے اپنی شامت ہماری شامت آماری کو دور کرنا یا اللہ رحمت سے ہماری شامت آماری کو دور کرنا یا اللہ ہمارے ملک سے ہمارے شہر سے برہمی اور چینی کو ادا کرنا یا اللہ آپ کے اطمینان سکون ادا کرنا یا اللہ آپ کے اطمینان سکون ادا کرنا یا اللہ آپ نے اپنے دین کی صحیح کام ادا کرنا اس پر آنے کی تفریح ادا کرنا اس پر استقامہ ادا کرنا یا اللہ قربانی میں ہم سے جو کچھ گناہ ہو گیا رحمت سے ان سب کی مکمل کیا بچنے کیا تمام ہمارے قلوب میں پیدا فرما یا اللہ اپنے آگے سے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما یا ہمر گیم تمام حاضری اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی ادا کرنا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرنا سب کی مشکلات کو آسان کرنا یا اللہ جس